اللہ تعالیٰ میں نرمی پسند فرماتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم یعنی اور تم پر ہو کہہ دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھپن